ابو بکر بن اسحاق نے کہا ہمیں ابو نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں سعید بن عبد العزیز نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ مروان کی حدیث زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6573